لتجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم موده للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون یقیناً آپ اے نبی ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب تو آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں یہ اس لیے کہ ان میں دانش مند اور گوشہ نشین ہیں اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے سامعین اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے عیسائی یہودیوں کے نسبت مسلمانوں کے قریب ہیں یہ آیت اور اس کے بعد کی چار آیتیں نجاشی اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں اتری ہیں جب ان کے سامنے حبشہ کے ملک میں جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے قرآن شریف پڑھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور اس قدر روئے کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئیں لیکن یہ خیال رہے کہ یہ آیتیں مدینہ طیبہ میں اتری ہیں اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے یہ بھی مروی ہے کہ یہ آیتیں اس وفد کے بارے میں نازل ہوئی ہیں جسے نجاشی نے رسول اللہ کی خدمت میں بھیجا تھا کہ وہ رسول اللہ سے ملیں حاضر خدمت ہو کر رسول اللہ کے حالات و صفات دیکھیں اور رسول اللہ کا کلام سنیں جب یہ آئے آپ سے ملے اور آپ کی زبان مبارک سے قرآن سنا تو ان کے دل نرم ہو گئے بہت روئے دھوئے اور اسلام قبول کیا اور واپس جا کر شاہ حبشہ نجاشی سے سبحال کہا یہ روایت تفسیر قبری میں ہے نجاشی اپنی سلطنت چھوڑ کر رسول اللہ کی طرف ہجرت کر کے آنے لگے لیکن راستے ہی میں انتقال ہو گیا لیکن بخاری اور مسلم کی روایت سے ثابت ہے کہ وہ حبشہ میں ہی سلطنت کرتے ہوئے فوت ہوئے ان کے انتقال کے دن ہی رسول اللہ نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ان کے انتقال کی خبر دی اور ان کی نماز جنازہ غائبانہ ادا کی بعض تو کہتے ہیں کہ اس وفد میں سات تو علماء تھے اور پانچ زاہد تھے یا پانچ علماء اور سات زاہد تھے بعض کہتے ہیں یہ کل پچاس آدمی تھے اور کہا گیا ہے کہ ساٹھ سے کچھ اوپر تھے ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ ستر تھے اعلم عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں جن کے اوصاف آیت میں بیان ہیں یہ اہل حبشہ ہیں مسلمان مہاجرین حبشہ جب ان کے پاس پہنچے تو یہ سب مسلمان ہو گئے تھے قطع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے یہ دین عیسوی پر قائم تھے لیکن جب انہوں نے مسلمانوں کو دیکھا اور قرآن کریم سنا تو فوراً سب مسلمان ہو گئے ابن جریر رحمہ اللہ کا فیصلہ ان سب اقوال کو ٹھیک کر دیتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جن میں ہی اوصاف ہوں خواہ و حبشہ کے ہوں یا اور کہیں کے یہودیوں کو مسلمانوں سے جو سخت دشمنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں بنسبت نصارہ کے سرکشی اور انکار کا مادہ زیادہ ہے اور جان بوجھ کر کفر کرتے ہیں اور زد سے حق کو چھوڑ کر باطل کے اوپر اڑتے ہیں حق کے مقابلے میں بگڑ بیٹھتے ہیں حق والوں پر حقارت کی نظریں ڈالتے ہیں ان سے بغض و بیر باندھتے ہیں اور علم سے کورے ہیں علماء کی تعداد ان میں بہت ہی کم ہے اور علم اور ذی علم لوگوں کی کوئی وقعات ان کے دل میں نہیں یہی تھے جنہوں نے بہت سے انبیاء علیہم السلام کو قتل کیا خود پیغمبر آخر الزماں احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بھی ارادہ کیا اور ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار رسول اللہ کو زہر دیا رسول اللہ پر جادو کیا اور اپنے جیسے بدباطل لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر رسول اللہ پر حملے کیے لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر مرتبہ انہیں نامراد اور ناکام کیا ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں جب کبھی کوئی یہودی کسی مسلمان کو تنہائی میں پاتا ہے اس کے دل میں اس کے قتل کا قصد پیدا ہوتا ہے ایک دوسری صنعت سے بھی یہ حدیث مروی ہے لیکن یہ بہت ہی غریب ہے یعنی غائف ہے بلکہ موضوع ہے ہاں مسلمانوں سے دوستی میں زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں مسیح علیہ السلام کے سچے تابے دار ہیں انجیل کے اصلی اور صحیح طریقے پر قائم ہیں ان میں ایک حد تک فی الجملہ مسلمانوں اور اسلام کی محبت ہے یہ اس لیے کہ ان میں نرم دلی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فی قلوب الدین تباؤ فتح یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے تابے داروں کے دلوں میں ہم نے نرمی اور رحم ڈال دیا ہے ان کی کتاب میں حکم ہے کہ جو تمہارے داہنے کلے پر تھپڑ مارے تو اس کے سامنے بایا کلا بھی پیش کر دے ان کی شریعت میں لڑائی ہے ہی نہیں یہاں ان کی دوستی کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ ان میں خطیب اور وائز ہیں قصیس اور قص کی جمع قصیسین ہے خصوصاً بھی اس کی جمع آتی ہے رحبان جمع راہب کی راہب کہتے ہیں عابد کو یہ لفظ مشتق ہے رہبہ سے اور رہبت کے معنی ہیں خوف اور ڈر کے جیسے راکب کی جمع ہے رقبان ہے اور فارس کی جمع فرسان ہے امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبھی رحبان واحد کے لیے بھی آتا ہے اور اس کی جمع رہابین آتی ہے جیسے قربان اور قرابین اور جوزان اور جوازین اور کبھی اس کی جمع رہبینہ بھی آتی ہے عرب کے شعروں میں بھی لفظ رحبان واحد کے لیے آیا ہے الغرض ان کے تین اوصاف یہاں بیان ہوئے ہیں ان میں عالموں کا ہونا ان میں عابدوں کا ہونا اور ان میں تواز و فروتنی اور آجزی کا ہونا ہے سامعین آیت میں نصارہ کو یہودیوں کی بنسبت مسلمانوں کے حق میں جو قریب تر کہا گیا ہے تو وہ ان کے اندر پائی جانے والی ان صفات کی بدولت ہے جس کا ذکر اس آیت میں اللہ نے کیا اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ نصارہ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہاں دشمن ہے ضرور لیکن یہودیوں کی بنسبت ان کی دشمنی مسلمانوں کے ساتھ کسی قدر کم ہے لیکن دونوں مشترکہ طور پر مسلمانوں کے دشمن ہیں کیونکہ جب یہ دونوں اکٹھا ہو جاتے ہیں تو مشترکہ طور پر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے اسلام کو سرے سے مٹانے اور اس کے سلسلے میں لوگوں کے درمیان میں شکوک و شبہات کو بزور شمشیر اور بزور طاقت پھیلانے میں یہ دن رات سرگرم عمل رہا کرتے ہیں لہٰذا ہمیں ان کے مکر و فریب سے ہر چند آگاہ رہنا چاہیے اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین حنیف دین اسلام کی طرف اور اپنی اطاعت و فرما برداری کی طرف اور اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنانے کی طرف پھیر دیجیے